صورت النساء آیت چھبیس تا ستائیس يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات تميلوا ميلا عظيما اللہ تعالی نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں کہ بدکاری حرام ہے نکاح حلال ہے اور پھر نکاح کی تفصیلات کہ کن سے جائز ہے اور کن سے حرام یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تمہیں ہدایت مغفرت اور توبہ کا راستہ نصیب ہو اور تم شاوت پرست گمراہ لوگوں کے ہاتھوں گمراہ ہونے سے بچ جاؤ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول فرمائیں اور تم پر اپنی توبہ یعنی توجہ اور رحمت فرمائیں و یتوب علیکم و اللہ یرید یتوب علیکم تو اب اگر ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرو گے تو ہدایت سے محروم انبیاء علیہم السلام کے راستے سے دور اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہو جاؤ گے